جناب صفوان بن یعلا اپنے والد یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر کھڑے پڑ رہے تھے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ جہنمی پکاریں گے اے مالک یعنی داروغہ جہنم امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا مقصد ہے کہ ترخیم کے بغیر پڑا یعنی اسے مختصر کر کے یا مالی نہیں پڑا سننے داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو بانوے